جب اپنی باپ سے بولا اے میرے باپ کیوں اسی کو پوجتا ہے جو نہ سنی نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے